کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اپنے انوار و برکات کے ساتھ ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے ہر سال رمضان کے مہینے میں ہم بالکل تیار ہو جاتے ہیں عبادت کرنے میں نوافلوں کے ادا کرنے میں تسبیحات کے پڑھنے میں اسپیشلی طور پر تلاوت کرنے میں اور ہر سال ہم رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے ہیں ترابی بھی پڑھتے ہیں لیکن اس سال یہ ارادہ کرو کہ مولا زندگی کے اتنے سالوں میں میں نے جتنی بھی رمضان میں عبادت کی ہے اس سال کو ایسا سال بنا دے کہ میری عبادت زندگی کے ہر سال سے بڑھ جائے میری تلاوت ہر سال سے بڑھ جائے اور میں زیادہ سے زیادہ تیرا قرب حاصل کرنے والا بن جاؤں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبولیت کے فیصلے فرمائے میرے بھائیوں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے اور جن کی ایک کتاب معرف مصنوی ورلڈ فیمس کتاب ہے جو ایکچولی تو پرشین لینگویج میں ہے لیکن بعد میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد کئی لوگوں نے الگ الگ زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا اس کے کچھ اجزاء کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا یہ ایسی ورلڈ ویل فیمس کتاب ہے کہ جس کو ہر زمانے کے لوگوں نے مانا ہے اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے اور نرالے انداز میں ایگزامپلس دے کر سٹوریز بیان کر کے صحابہ کے واقعات بیان کر کے تاریخ کے جنوبوں سے واقعوں کو بیان کر کے الگ الگ بیان مسائل کے ذریعے سے مثالوں کے ذریعے سے عجیب عجیب نصیحتیں فرمائی ہے اور ہر واقعے کو بیان کر کے جو وہ مورل پیش کرتے ہیں جس سے سبق معلوم ہوتا ہے وہ باقی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو اپیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی خوب خوب رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت مولانا قاسم نان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین کتابیں بڑی پیاری ہیں تین کتابیں بڑی عمدہ ہے تین کتابیں ایسی ہے کہ جن کے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے ایک قرآن شریف دوسری بخاری شریف اور تیسری مصنوی شریف جو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے تو آئیے اسی مولانا جلال الدین روبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مصنوی شریف سے جس کے بعد میں اس کا ترجمہ معرف مصنوی کے نام سے بھی کیا گیا تو وہ مصنوی شریف سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں اور پھر اس واقعے سے جو مورل جو لیسن جو سبق ملتا ہے جس سے مولانا جلال الدین روبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرو اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے اپنی مصنوعی شریف میں یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک بادشاہ تھا اس کی وائف کے ساتھ ایک مرتبہ یہ بادشاہ مشورہ کرتا ہے کہ دیکھو ہمارا بیٹا جوان ہو چکا ہے شادی کی عمر کے لائق ہو چکا ہے اب اس کے لیے کوئی بیوی کوئی لڑکی تلاش کرنا ہے تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف مل کر مشورہ کریں کہ کیسی لڑکی تلاش کی جائے کس خاندان میں بات کی جائے اور ہمارے لڑکے کے لیے کون سی لڑکی بہتر ہوگی ہمارے گھرانے کے لیے کون سی بہو اچھی ہوگی چلو اس کا سلیکشن کریں اب دونوں میاں بیوی بی مشورہ کر رہے ہیں بیوی بی نے پہلے یہ کہا ہم ہیں بادشاہ ہم ہیں رویل فیملی کے لوگ لہذا ہمیں اس خاندان کی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے جو مالدار ہو رئیس گھرانے کی ہو تہذیب جانتی ہو ہمارے جو طور طریق اور ہماری جو ثقافت ہے اس سے وہ واقف ہو تاکہ ہمارے لڑکے کے لیے برابر میچ ہو سکے کیونکہ ہم رائل فیملی کے لوگ ہیں ہمیں کسی کسی رائل فیملی کی لڑکی کو تلاش کرنا ہے اونچے خاندان کی لڑکی کو تلاش کرنا ہے جو ہمارے گھر کے طور طریق کو جانتی ہو تمہارے تاکہ ہمارا گھر اچھی طریقے سے چل سکے اور زندگی میں ان دونوں کے لیے آسانیاں ہو وائف کے اس اوپینین کے بعد اب اس بادشاہ نے اپنی بات پیش کی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ تیرا سوچنے کا انداز بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے پرفیکٹ میچ چاہیے لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کے خاندان پر زیادہ غور کریں اس کی مالداری کو دیکھیں اس کے گھر والوں کے بارے میں زیادہ فکر کریں ہمارا پہلا متمہ نظر یہ ہو اور پہلی چوائس یہ ہو کہ ہم اس کی دینداری کو دیکھتے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں لڑکی دین پر چلتی ہے یا نہیں ہاں پہلے دینداری کو دیکھیں گے اگر دینداری مل گئی اس کے بعد اگر وہ اونچے خاندان کی ہے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے خوبصورت ہے تو یہ سب بونس ہے ایڈوانٹیجز ہے لیکن فرسٹ پریفرنس ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس کی دینداری کو دیکھیں کہ وہ لڑکی دینی شعور رکھتی ہو اس کے دل دل میں اپنے دین سے سے سے مذہب ریلیجن محبت ہو بیوی کہنے لگی کہ نہیں پہلے ہمیں آلہ کرانے کی لڑکی ڈھونڈنا ہے جو اونچے خاندان کی ہو تاکہ ہمارے لڑکے کے لیے وہ صحیح میچ ہو سکے اب شوہر اسے سمجھانا ہے کہ بھئی ہمیں تو دینداری کو دیکھنا ہے اور ویسے بھی ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُن کا قول مرعت لی اربائن لی مالیہا ولی جمالیہا ولی نصبیہا ولی دینیہا فد پر بزات دین طریبت یداک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں آج جو مسلمانوں میں شادیاں ہوتی ہے تو چار چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہے یا لڑکے والے لڑکی کو دیکھ رہے ہیں تو چار چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرتے ہیں سب سے پہلے کبھی کبھی انتخاب کیا جاتا ہے اس کے خاندان کے بارے میں کہ اس کا خاندان کیا ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے گھر والے کیسے ہیں وہ کون سے خاندان خاندان کے ہے ایڈیوکیٹڈ ہے یا نہیں لڑکا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ایک تو یہ کوشش کی جاتی ہے دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی بیوٹیفل ہے یا نہیں وہ خوبصورت ہے یا نہیں لڑکا ہینسم دکھتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے مال کے بارے میں غور کیا جاتا ہے کہ بھائی جہاں ہم اپنی لڑکی دے رہے ہیں ان کے پاس یا جس لڑکے کو ہم لے رہے ہیں اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے مالداری ہے یا نہیں ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے وہ کتنا کماتا ہے اس کا بزنس کیا ہے ان تمام چیزوں پر غور کیا جاتا ہے اور چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دین کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی جس گرانے میں دی جا رہی ہے وہ گرانہ وہ لڑکا اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں وہ حلال حرام کا امتیاز کرتا ہے یا نہیں شریعت کی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں اس کے بارے میں غور کیا جاتا ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں مال دیکھ رہے ہیں جمال دیکھ رہے ہیں خاندان کو دیکھ رہے ہیں اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تم اگر دینداری کا انتخاب کرو گے اور دیندار لڑکے کی تلاش کرو گے دیندار بہو کی تلاش کرو گے تمہارے گھر میں سکون آ جائے گا اس لیے کہ جس کے پاس دین ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوگی وہ تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا اگر بیوی اچھی لگی ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بیوی اگر اچھی نہیں بھی لگی ہے تو سوچے گا کہ اگر اس پر میں ظلم کروں گا تو میں میرے پروردگار کو کیا جواب دوں گا تو اس لیے فرمایا گیا کہ دینداری کی فکر کیا کرو ہاں اگر دینداری کو دیکھنے کے بعد دوسری اور کوالٹیز بھی اس میں ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے وہ پڑھی لکھی ہوئی بھی ہے اس کے پاس اور بھی ہنر موجود ہے تو یہ سب ایڈوانٹیجز ہے اور اس کی بنا پر ایک اچھی لائف گزر سکے گی لیکن پہلا وقت نظر یہ ہو کہ دینداری کی طرف توجہ کی جائے آج سب سے ضرورت زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہمارے لڑکے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں جب جوان ہو جائے ہم ان کی شادیوں کی فکر کریں آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے گرانے ایسے ہیں بیٹا جوان ہو چکا ہے شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن نہ گھر والوں کو اس کی شادی کی فکر ہے اور نہ اسے اپنی زندگی میں جو مست ہے اور اپنے کاموں میں لگا لگا ہوا ہے اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر لوں ہوتا یہ ہے جب شادیوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے اور شادیوں کو موخر کیا جاتا ہے نتیجے میں گناہ کے اندر انسان پڑ جاتا ہے نوجوان گناہ پہ چلا جاتا ہے بدکاری کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر استطاعت ہو فوراً شادی کر لو اس سے شرمنا کی بھی حفاظت ہوگی اور تمہاری نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور انتخاب کرنا ہے دینداری کو سامنے رکھ کر وہ ایک واقعہ مشہور ہے ایک بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا ہے میں اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈنا ہے تم روزانہ کتنے لڑکے دیکھ کر آتے ہو کتنے لڑکے ہمارے یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں بیٹی جواب دے میں جواب دوں اس کے پہلے تم ہی ریجیکٹ کر دیتے ہو اپنے شوہر کو کہنے لگی بھائی چوائس اپنی بیٹی کو دو ہماری بیٹی سلیکٹ کرے گی یا کبھی مجھے پوچھا کرو لڑکا آتا ہے دو منٹ بیٹھتا ہے تم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہو آخر ایسا کیوں کر رہے اس شوہر نے جواب یہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جو لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں مجھے وہ مل نہیں رہا کیا تکلیف کیا اتنے سارے لڑکے ہمارے گھر میں آئے کئی لڑکوں نے آ کر دیکھا پڑھے لکھے ہیں اچھے قسم کے لڑکے ہیں دیندار قسم کے لڑکے ہیں تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آتا تو وہ باپ یہ کہنے لگا وہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہنے لگا کہ دیکھ فلا لڑکا آیا تھا وہ ہینسم نہیں تھا وہ ایک آیا تھا وہ تجربہ کار نہیں تھا وہ ایک آیا تھا وہ چالاک نہیں تھا وہ ایک آیا تھا وہ دیندار نہیں تھا وہ پرسوں جو آیا تھا وہ ہوشیار نہیں تھا کل جو آیا تھا اس کے اندر اخلاق نہیں تھے اس میں یہ نہیں تھا اس میں وہ نہیں تھا اس بیوی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر میرا باپ بھی یہ ساری کوالٹیز دیکھنے بیٹھ گیا ہوتا تو شاید میری بھی کبھی بھی شادی نہیں ہوئی وہ تو اچھا ہے کہ میرے باپ نے ایسا ایسا تلاش کرنا شروع نہیں کیا ورنہ میری تو تم سے کبھی بھی شادی نہیں ہوتی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین داری کا خیال کیا جائے تو وہ اس بادشاہ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ایسی بہو چاہیے اپنے بیٹے کے لیے ایسا میں چاہیے کہ جو لڑکی دین دار ہو بہرحال وہ کنوینس کرتا رہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سناتا رہا بیوی تیار ہو اس بادشاہ کی جو بیوی تھی ملکہ تھی وہ تیار ہو گئی اور چونکہ شاہی گرانے کے لوگ تھے اللہ کا کرنا فوراً ایک دیندار لڑکی جو بڑی خوبصورت بھی تھی اور بڑے اونچے خاندان کی تھی ایسی لڑکی بھی انہیں مل گئی شادی ہو گئی اب اس شہزادے کی شادی ہو گئی دونوں میاں بیوی گھر میں رہنے لگے شادی کے بعد ایک زمانہ گزرا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھ مہینے نو مہینے سال گزر گیا لیکن جب جیسے ہی شادی کے بعد وقت گزرتا ہے نا تو ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی اب ہم دادا دادی کب بنیں گے ادھر لڑکی کے ماں باپ کو فکر ہے کہ ہم نانا نانی کب بنیں گے اب یہی فکر اس بادشاہ کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی ہے کہ آج ہماری بہو خوشخبری سنائے گی کل ہمارا بیٹا خوشخبری سنائے گا لیکن ایسی کوئی انفارمیشن ہی نہیں مل رہی ہے سال گزر گیا بلاخر اس ملکہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے اپنی بہو کو ایک مرتبہ اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹی ہر دن یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں یہ خوشخبری دو گے کہ تم ماں بننے والی ہو ہمارے گھر پر ایک چراغ آنے والا ہے لیکن سال گزر گیا ایسی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے آخر معاملہ کیا ہے تو اس وقت وہ عورت رونے لگی وہ بہو جو تھی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اس کے بعد میں اس بہو نے اپنا دبنا سنایا اور اس بہو نے یہ کہا کہ جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے ایک سال ہو گیا آپ کا بیٹا کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا ہم دونوں اگرچہ میاں بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے بہت دور ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے میرے قریب بھی نہیں آتا ہے اور اگرچہ ہم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارے درمیان میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی بنا پر ہم اولاد سے محروم گئے یہ سننا تھا اس ملکہ کو اتنا جھٹکا لگا ہے اور اتنا افسوس ہوا ہے وہ سیدھی دوڑتے ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور جا کر برس پڑی کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اپنے لڑکے کے لیے صحیح میچ ڈھونڈ کر لاؤ یہ دینداری دینداری کے چکر میں ایسی لڑکی اٹھا کر لے کر آئے جو ہمارے ہمارے لڑکے لڑکے کو کو بھاتی نہیں نہیں ہے ہے پسند اس نے ماں باپ کے رسپیکٹ شادی کر لی ہے اور اس کو بالکل یہ پسند نہیں تھی دیکھو دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے دونوں ایک دوسرے سے اتنے دور ہے ہم لوگ تو پوتے پوتی سے محروم ہو گئے اور اس نے اپنی رننگ کامنٹری شروع کر دی اب یہ بیچارہ غم کا مارا یہ بادشاہ سن رہا ہے سن رہا ہے اس کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے بات نہیں ہے سب کچھ سنتا گیا اس کے بعد کہا کہ تو صبر کر اللہ کوئی راستہ نکالے گا ہم نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا شریعت کو سامنے رکھا ہے اللہ ہی ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا بہرحال بادشاہ نے تحقیق شروع کی کیا وجہ ہے میرا بیٹا اپنے بیوی کے قریب کیوں نہیں جاتا جب زیادہ تحقیق کی تو پھر باہر سے یہ پتا چلا کہ شہزادہ تو کسی بڑی عمر کی عورت کے عشق میں پڑ چکا ہے کوئی بڑھیا قسم کی عورت ہے بدصورت ہے اور اس کے پیچھے ایسا دیوانہ ہو چکا ہے کہ بس اسی کے چکر کاٹتا ہے اسی کے گھر پر جاتا ہے اسی پر مال لٹاتا ہے اسی کے پیچھے پاگلوں کی طرح ہو چکا ہے اور گھر میں جوان خوبصورت بیوی ہے اسے چھوڑ کر اس باہر والی کے چکر میں پڑا ہوا ہے جو بوڑھیا ہے فوست ہے بدصورت ہے اور بالکل ایسی غریب قسم کی عورت ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ اس پر ایسا لٹو اور فدا ہو گیا ہے کہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی بیوی سے نا کر رہا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں جب یہ پتا چلا تو بادشاہ پریشان ہو گیا اپنے بیٹے کو بلایا سمجھایا لیکن بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹا خود کہتا ہے مجھے نہیں معلوم مجھ کو کیا ہو گیا ہے لیکن مجھے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور وہ بڑھیا اسی کے گھر پر جانا اور آنا اور اسی پر مال لٹانا یہ معاملہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آنا بادشاہ پریشان مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ انسان کے جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بادشاہ نے سوچا اب اس کے اندر مجھے مصیبت سے بچانے والا صرف میرا مولا ہے وہ بادشاہ مسلح بچھا کر رات کو سجدے میں گر گیا نمازیں پڑھ رہا ہے رو رہا ہے سجدے میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ ایک طرف میری بیوی مجھ پر ناراض ہو گئی ہے دوسری طرف میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے ایک بہت سے نا انصافی ہو رہی ہے اللہ فیصلہ تو کرنے والا ہے اور اللہ اب مصیبت سے تو چھٹکارا دلانے والا ہے اللہ کوئی غیب سے نظام فرما دے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے وہ رات پر روتا رہا گر گراتا رہا سجدے میں پڑا رہا بالکل تحجد کے ختم ہونے کا وقت ہوا صبح صادق سے پہلے دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے داڑھی تر ہو چکی ہے ابھی وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اچانک اس کے کمرے میں ایک انسان داخل ہو جاتا ہے بادشاہ گھبرا گیا اچانک کوئی آدمی اس کے کمرے کے اندر گھس جائے جسے اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا نورانی اس کا چہرہ ہے اس شخص نے آ کر کہا بادشاہ سلامت تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے علاج میں لے کر آیا ہو معاملہ حل ہو جائے گا ہر چیز ہر پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی بادشاہ بے چینی کے ساتھ دیکھنے لگا کہ کون ہو تم کیا لائے ہو کیسے نجات ہوگی اس شخص نے بادشاہ کو اشارہ کیا میرے پیچھے چلیے میں جہاں تمہیں لے کر جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلو اور وہ شخص بادشاہ کو لے کر اس گھر سے باہر نکلتا ہے اور دونوں آبادی سے نکلتے ہوئے ویرانے کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ دونوں قبرستان پہنچے قبرستان میں ایک پرانی قبر تھی اس شخص نے قبر کو کھودنا شروع کیا جب قبر کو اس نے کھودا ہے تو قبر کے اندر سے ایک بال ملتا ہے ایک ایک ہے ہے بال ملتا اور اس بال پر سو نوٹس لگائی ہوئی تھی سو گرہ بنائی گئی تھی سو گھانٹ ماری گئی تھی ایک لمبا بال ہے جس کے اوپر ہنڈریڈ نوٹس لگی ہوئی ہے اس شخص نے نکال کر بتایا کہ یہ ہے تمہارے بیٹے پر بلیک میجک کیا گیا ہے تمہارے بیٹے پر جادو کر دیا گیا ہے اور اس بڑیا نے جادو کر کے سو گرہے باندھ کر تمہارے بیٹے کو جادو میں ایسا پھنسا دیا ہے اور اس بلک ماجک کی وجہ سے تمہارا بیٹا نہ ہو چکا ہے اسے نظر آتی ہے تو وہ بڑیا نظر آتی ہے وہ سب کچھ بھول چکا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جادو کے توڑ کو رکھا ہے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے اور اس شخص نے اس بال کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو سرکوں کو پڑھنا شروع کیا ان دونوں سرکوں کو وہ پڑھتا ہے اور ایک گرہ کو کھول دیتا ہے پھر دوسری مرتبہ دونوں سرکوں کو پڑھتا ہے دوسرے نوٹ کو کھول دیتا ہے اور حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دو سرک صورتیں اللہ نے قرآن میں ایسی نازل کی ہے جو بڑے بڑے جادو کو توڑ کر رکھ دیتی ہے جی ہاں ہمارا عقیدہ ہے جادو ہوتا ہے بلیک میجک کیا جاتا ہے نظر کی جاتی ہے نظر سے کسی کو باندھ لیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور خود ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودیہ نے جادو کیا تھا تو یہ جادو کا اثر تھا جس کی بنا پر وہ آدمی ایک اچھا خاصا نوجوان انسان ہے جو دکھائی دینے میں بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن وہ جادو کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے جاؤ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کرو تاکہ ہر قسم کے جادو اور بلیک میجک سے پہنچا ہے آج یہ دنیا حسد کی دنیا ہے آج دنیا کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتی اور ایسا ہوتا ہے بسے بسائے گھرانے اور بالکل آرام کی زندگی گزارنے والے لوگ پر جب بد نظروں کی بد نظر پڑتی ہے جب ان کی نظریں بد پڑ جاتی ہے جب اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں پورا گھر کا معاملہ بدل جاتا ہے اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جادو کا توڑ بھی سکھلا دیا کہ ایمان والو اتنی لائف تمہاری بزی ہو چکی ہے لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی حفاظت کر لو اپنے بچوں بچوں کی حفاظت کر لو اپنی بیویوں کی حفاظت کر لو اپنے گھر کی حفاظت کر لو کہیں تمہیں توک نہ لگ جائے کہیں تم پر نظر نہ پڑ جائے کہیں تمہارے اوپر کوئی غلط آسم کا اثر نہ پڑ جائے اور اس کے لیے بتلایا گیا کہ سورہ آیت الکرسی پڑھ لو یہ چاروں پل کو پڑھ لو اپنے اوپر روزانہ دم کیا کرو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر قسم کی وبا سے حفاظت فرمائے آج کا ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ اسے یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا قرآن شاہد ہے ایسا سب کچھ ہوا ہے اور اس کے علاج بھی بتلائے گئے ہیں ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی فکر کرنی ہے اپنے گھر کا ایسا ماحول بناؤ جہاں چوبیس گھنٹے ہمارے گھر میں ہمارا ٹی وی آن رہتا ہے تھوڑی دیر کی یہ بھی تو فکر کرو کہ میرے گھر میں ڈیلی قرآن قرآن کی تلاوت ہو جائے منزل پڑھ لی جائے میں اپنے گھر میں دم کر دو تاکہ ہر قسم کی بد نظری سے اور ہر قسم کی بے برکتی سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے میرے گھرانے کی بھی حفاظت فرمائے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا ہے ہم جب اپنی باڈی کے لیے اور فزیکلی اپنے آپ کو بنانے کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں تو ذرا اپنے روح کی بھی تو فکر کرے ہماری روح میں بھی تو نورانیت آ جائے تازگی آ جائے اسی لیے میں اکثر ہمارے لیڈیز پروگرامز میں ہماری ماں و بہنوں سے کہتا رہتا ہوں اپنے بالوں کی حفاظت کیا کرو اس لیے کہ جادو کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ بال ہے بالوں ہی سے جادو کیا جاتا ہے اور یہی وہ بال ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی عورت نے چنا لیا تھا اور اس نے حضور کے بال ہی پر جادو کیا تھا اسی لیے کھلے بار لگ کر ہماری ماں بیٹے باہر نکل جاتی ہے خیال اس کا نہیں رہتا اسی لیے تو ہماری شریعت نے حکم دیا کہ اگر تمہارے عورتوں کے سر کے بال گر جاتے ہیں ان سے ویسے مت پھینکو اسے بھی دفن کر دو پتا نہیں کوئی بد نظر کیسی بد نظری کا معاملہ کر دے کوئی ایسا غلط کام کر دے جس کی بنا پر ہماری زندگی کے اندر سے رونق ختم ہو جائے اللہ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے تو بہرحال میں ذرا اس طرف نکل گیا تو بادشاہ کو جب یہ پتا چلا اس شخص نے یہ کہا کہ کلاؤد برب الفلق اور کلاؤد برب الناس یہ دونوں صورتیں وہ پڑھتا گیا گرہ کھولتا گیا اللہ کا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مصنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ سو مرتبہ دونوں کل کو پڑھا گیا سو گرہ کھول دی گئے جیسے ہی وہ ساری نوٹس کھل گئے اس وقت اس بادشاہ نے یہ کہا اس بادشاہ کو اس شخص نے یہ کہا جاؤ تمہارا بیٹا اس کے جادو سے آزاد ہو چکا ہے بادشاہ بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی تیز قدموں کے ساتھ میں وہ اپنے گھر کی طرف مڑا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے آنے والا شخص غائب ہو چکا ہے بادشاہ جلدی جلدی اپنے گھر پر گیا اور جب وہ گھر پر پہنچا صبح کا وقت ہے فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے وہ دیکھتا ہے کر اس کا بیٹا رو رہا ہے بادشاہ اپنے شہزادے کے پاس گیا شہزادہ کہنے لگا ابا جان مجھے پتا نہیں اچانک میرے اوپر سے ایک بوجھ ختم ہو گیا میری باڈی ہلکی ہو گئی مجھے سب کچھ اب اچھا لگنے لگا ہے اور ابا جان دیکھو میری بیوی سوئی ہوئی ہے ایک سال سے میں اس کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا اس پر ظلم کرتا رہا اس کا حق میں نے ادا نہیں کیا ابا جان مجھے اللہ کب معاف کرے گا کیسے معاف معاف کرے گا میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا وہ رونے لگا دھانے مار مار کر رونے لگا اور اس کے دل میں ایک نفرت بیٹھ گئے اس بڑیا سے جس نے اس کے خلاف کے جادو کیا تھا برحال اللہ کا کرنا ہوا وہ جادو سے آزاد ہو گیا اس کی بیوی سے اس کے دل میں محبت ہو گئی اللہ جلال الدین روبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میاں بیوی کی رکاوٹ ختم ہو گئی دونوں ایک ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں جان جیسا بچہ بھی نصیب کر دیا یہ ایک واقعہ ہے جو پورا واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا اور اس کو لکھنے کے بعد اب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو اس مثال میں اس واقعے میں جو شہزادہ تھا وہ ہم ہیں ہم مسلمان مرد ہم مسلمان عورتیں ہم لوگوں کی مثال اس شہزادے کی طرح ہے اور اس واقعے میں جو شہزادی تھی وہ شہزادی وہ پرنسس وہ شہزادی آخرت ہے اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے بنایا تھا اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے یہ جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی یہ ساری دنیا کے اسباب اس لیے تھے کہ ہم اس میں آرام سے زندگی گزارے اپنے پروردگان کو یاد رکھے اور اپنی آخرت کی فکر کرے تو شہزادے ہم مسلمان مرد اور عورت ہے اور ہماری شہزادی وہ آخرت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا تھا جس سے ہمیں محبت کرنی تھی جس کی ہمیں فکر کرنی تھی جس کا ہمیں خیال کرنا تھا لیکن دنیا میں جیسے اس واقعے میں ایک گڑیا تھی جو جادو کرنی تھی اور جس نے جادو کے زور سے اس شہزادے کو شہزادی سے دور کر دیا ویسے ہی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی جادو کرنی یہ خود دنیا ہے جو دنیا اپنے جادو کے زور سے اپنی تلسماتی کے زور سے ہم لوگوں کو آخرت سے دور کر رہی ہے یہ دنیا ہمیں پھنسا دیتی ہے ہمیں اس کے اندر اتنا معنہ کر دیتی ہے کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں حالانکہ ہمیں یاد رکھنا ہے ہماری شریعت نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا لیکن دنیا ایسی حاصل کرو کہ ہم آخرت کو بھول جائے یہ جرم ہے اور اسی لیے یہ بڑیا کی طرح یہ دنیا جو بن تھن کر ہمیں پھنسانے کی فکر میں ہے اور ہمیں آخرت سے دور کر رہی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا کا یہ جو جادو ہم پر پڑ گیا ہے اور دنیا جس طریقے سے ہم پر یہ میچنگ کر کے ہمیں دنیا میں پھنسا رہی ہے اور اللہ سے دور کر رہی ہے اس جادو کو توڑنے کی ضرورت ہے وہ عربی شاعر کہتا ہے یہ دنیا تقول بے مل کے فیہا ہزاری ہزاری من بخشی وفت کی فلا یغرلکم من ابن صاف فقولی مضحك والفعل مبکی شاعر کہتا ہے یہ دنیا کو روزانہ ہستی ہے اور ہنس ہنس کر کہتی ہے یہ دنیا منہ بھر بھر کر ہستی ہے اور ہنس ہنس کر کہتی ہے بچو بچو میری پکڑ سے بچو میری مسکراہٹ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے میں ہنسوں گی مسکراؤں گی اسمائل کرتی ہوئی تمہارے سامنے آؤں گی تم دھوکے میں مت پڑ جانا کیونکہ اگر تم نے آج آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو پکڑ لیا تم دنیا میں تو ہنسو گے لیکن آخرت میں یہ عمل تمہیں بہت رلائے گا اس بنا پر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے ہماری آخرت بن جائے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ ایمان والو جو دنیا کا جادو تم پر چھا گیا ہے اسے توڑنے کی ضرورت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے یہ دنیا دنیا کا جادو ٹوٹ گیا ہے ہماری مسجد آباد ہو جاتی ہے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہر ایک روزہ رکھ رہے ہیں ہر ایک کو آخرت کی فکر معلوم ہو رہی ہے مسجد آباد ہے تلاوتیں ہو رہی ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایمان والوں کا ایمان دیکھنا ہو رمضان میں پانچ منٹ کے لیے مسجد پر غور کر ہم نے اکثر دیکھا ہم سب دیکھتے ہیں نماز کے لیے ایک مسلم مسجد میں آیا دیکھتا ہے سات آٹھ منٹ کا ٹائم باقی ہے چار سنت اپنی ادا کی پھر وہ ٹائم دیکھتا ہے ابھی چار منٹ باقی ہے ایمان والا ایسا جذبے والا ایمان والا بن جاتا ہے رمضان میں کہ وہ چار منٹ بھی ضائع نہیں کرتا ہے وہ اٹھ کر قرآن شریف لے کر چار منٹ بھی تلاوت کر لیتا ہے کہ مسجد میں میرا یہ وقت بیکار نہ چلا جائے یا ذکر میں چلا جاتا ہے کہ میرا یہ وقت بیکار نہ چلا جائے ایسا جذبہ ایمان والوں میں اس رمضان کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ جو دنیا کے جادو کا توڑ ہے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں دیکھو کئی گھنٹوں سے ہم سب بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں ہم تو جوان ہیں ہماری تو عمریں ہیں لیکن آج گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہ میں اسکول کی ہالیڈیز سے ننے ننے بچوں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے یہ جذبہ ہے ایک پرانیت رمضان المبارک کی اللہ اس پرانیت کو سال بھر ہماری زندگیوں میں باقی رکھے اللہ تعالیٰ ایسی برائیت ہمارے گھروں میں ہمیشہ باقی رکھے یہی جذبہ ہو یہی طلب ہو یہی اللہ سے محبت ہو اللہ سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا طریقہ یہ ہے ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے توبہ کرے جتنے گناہ ہو گئے وہ ہو گئے اب جو ہو چکے ہیں اس پر شرمندگی ہو آئندہ نہ کرنے کرنے کا ارادہ ہو اسی کا نام توبہ ہے گناہ چھوڑ دو کیے پر ندامت ہو ایسا نہیں کروں گا یہ وعدہ ہو اللہ کو اتنی ہی ادا ہماری پسند آ جاتی ہے علی عرب کا ایک بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے تاریخ کے اندر علی اسدی ایک بہت بڑا لٹیرا ہے جس کا ذکر آتا ہے ایک مرتبہ وہ لوٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا تو اچانک اس نے جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے کے قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور وہ بچہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ ایک ایسی پیاری آیت قرآن میں خدا کی قسم جب جب بھی آیت پڑھی جاتی ہے ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو اگر تمہارے گناہ سمندر کی مچھلیوں کے برابر ہو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو اگر تمہارے گناہ سمندر کی جان کے برابر ہو پھر بھی مایوس نہ ہونا میری رحمت تمہارے سارے گناہ کو دھوڑا دے اسی بنا پر تو دریا کی ایک موت چلتی زمین میں گندگی ہے گلا ہے نجا ہے ہر قسم کی گندگی موجود ہے سمندر کی ایک ویو آتی ہے ایک سمندر کی موج آتی ہے ساری گندگی کو دور کر کے پورے علاقے کو صاف کر دیتی ہے یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ گیارہ مہینے سے گناہ کر کر کے پوری روح ہماری گندگی سے بڑھ گئی ہے لیکن اس اللہ کی رحمت کی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 ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سأل لك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بہت بڑے گنہگار ہیں ہے اللہ بہت بڑے خطاکار ہے مولا پوری زندگی نافرمانی میں گزری ہے اللہ بدن کا ایک ایک بال ہے مولا بدن کا ایک ایک گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا مغفرت کا سوال کر رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ حافظ کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ذرا دیکھ آج تیرے کیسے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب روزے کی حالت میں ہیں مولا ہم صبح سے بھوکے پیاسے ہیں تیرے دربار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں مولا ہم نے روزہ اسی لیے تو رکھا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت ہے رمضان اللہ کا احترام ہے تیرے گھر کا احترام ہے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما فرما دے دے اللہ معاف مولا ہم روزے کی حالت میں اللہ تیرے بندے بن کر آئے ہیں اللہ جانتے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے آج تک زندگی میں نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی ہے لیکن اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مولا تو ہم سے پیار کرتا کرنا ہے تیرا ہمیں رمضان کو دے دینا تیرا ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دینا یہ دلیل ہے مولا تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے اے پیار کرنے والے مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے ہماری تراویوں کو قبول فرما لے ہماری زکات کو قبول فرما لے ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے اللہ ہماری ہماری اور عبادت کو قبول فرما لے مولا ہمیں تیرا بنا دے تو ہمارا بن جا مولا تیرا بنا دے تو ہمارا بن جا مولا ہر قسم کی غلط کاموں سے ہم سب کی عبادت فرما دے اللہ شیطان کے شر سے بچا لے نفس کے سرور سے بچا لے صحیح معنی میں عبادت کرنے والا بنا دے مولا افطار کے پہلے کا وقت ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے مولا تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اے اللہ آج ہم سب پر رحمت نازل فرما دے مولا رحمت کا ایک چھیٹا نازل کر دے اب غریبوں کا کام بن جائے گا اب مجرموں کا کام بن جائے گا اللہ معاف فرما دے مولا ہم سے راضی ہو جا اللہ بھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا ہاں اللہ بہت نافرمانیاں کی تجھے بہت ناراض کیا لیکن اللہ تیرے سوا ہمارے پاس کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے اللہ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو ہمیں کون کون بچائے گا اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ بدنظروں کی بدنظری سے بچا لے شریروں کی شرارت سے بچا لے حاسدوں کے حسد سے بچا لے ہر قسم کے آسیب سے صحت سے حفاظت فرما دے مولا ہمارے گھروں میں دینداری کو عام فرما دے تلاوت کو عام فرما دے ذکر اللہ کو عام فرما دے ہمارے گھر والوں میں پیار محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ اپنی اولادوں کو اولاد دے دے با اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ رحمتوں والا مہینہ ہے آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیا بنا دے عفیفہ بنا دے پاک دامن بنا دے اور ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہم میں سے جن کے بچے جوان جوان ہو چکے ہیں اللہ انہیں بہترین رشتے میسر فرما دے ہر گھر میں سکون اور چین نصیب فرما دے اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے اے پروردگار عالم جو لوگ بیچارے بیمار ہیں بستروں پر پڑے ہوئے ہیں مسجدوں میں آ نہیں سکتے ہیں روزے بیچارے رکھ نہیں سکتے ہیں تراوی وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں اے اللہ تو نے بہترین بدلہ نصیب فرما دے اللہ انہیں ہمت دے دے انہیں صحت دے دے انہیں طاقت دے دے اور اللہ ہم بھائیوں کو بھی مسجدوں میں بھیج دے الہ العالمین ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فضا کو قائم فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے ماں باپ پر ہم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ پر ہم فرما دے بہت لاڈ سے ہمیں بڑا کیا ہے ہمارے والدین نے اے اللہ ایک ماں کتنی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے مولا ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے اللہ وہ خود بکی رہتی تھی ہمیں کھلا تھے اللہ کی نیند اس بے قرار ہو جاتی تھی جب ذرا سے بیمار ہو جایا کرتے تھے اے اللہ اگر اگر آج ہمارے ماں باپ زندہ ہے تو مولا ان کے سائے کو ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھنا اللہ انہیں صحت دے دے انہیں طاقت دے دے انہیں ہمت دے دے اللہ ہمارے والدین کی ہر بیماری کو ختم فرما دے ہر پریشانی کو دور فرما دے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ اللہ اس مجمع میں ایسے بھائی بہن بھی بیٹے ہوئے ہیں مولا ایسی بہنیں بھی سن رہی ہے کہ مولا کسی کا باپ چلا گیا کسی کی ماں چلی گئی کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا اللہ مرموم والدین کی مغفرت فرما دے مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اے اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ کتنے بھائی بہن ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے درمیان میں تھے ہمارے میں تھے بھی رکھتے تھے سہری افتاری بھی کرتے تھے لیکن یہ اللہ آج وہ قبروں میں چلے گئے ہیں آج وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں اللہ نازل فرما دے اور مولا ہمیں نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم دنیا میں رہتے یا نہیں رہتے بلکہ آئندہ گھڑی کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدرداری کی توفیق نصیب فرما دے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیا کرنے والا بنا دے الہ العالمین ایک دن آئے گا ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا اللہ وہ دن ہم سب پر آنے والا ہے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما فرماتے ہیں اور اللہ اتنا کرم تو ضرور کر دینا کہ جب ہمارا آخری وقت آ جائے مولا تو ہماری زبان پر اللہ کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ مانا گنہ گار و خطا کار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی تو نام لیتے تجھی کو تو سجدہ کرتے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين